شعبہ نے محمد بن زیاد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو وضو کے برتن سے وضو کرتے دیکھا تو کہا وضو اچھی طرح کرو میں نے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اونچوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو چوہتر